جرت کا نام ہے دیوبند والے علی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے علی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے علی مقام ہے دیوبند والے علی مقام ہے دیوبند والے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے کفری طاق تو کا پیا جو جام کر گئے کفری طاق تو کا پیا جو جام کر گئے ان کے غلام ہیں جو بند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے ان کے غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرد کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے اللہ کے شیر ہیں یہ بے حد دلیر ہیں یہ اللہ کے شیر ہیں یہ بے حد دلیر ہیں یہ امت کا مان ہے یہ اصحاب خیر ہیں یہ امت کا مان ہے یہ اصحاب خیر ہیں یہ سب کے امام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے سب کے امام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرت کا نام ہے دیوبند والے علی مقام ہیں بند والے علی مقام ہیں بند والے اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو دین حنیف کا جو ہولیا بگاڑتا ہو دین حنیف کا جو ہولیا بگاڑتا ہو غیبی لگام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے غیبی لگام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے حق کے سفیر بھی ہیں مہر منیر بھی ہیں حق کے سفیر بھی ہیں مہر منیر بھی ہیں بر صغیر پاکو ہند کے امیر بھی ہیں بر صغیر پاکو ہند کے امیر بھی ہیں ماہے تمام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے ماہے تمام ہیں دیوبند والے مقام ہیں دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے مقام ہیں دیوبند والے علی مقام ہے دیوبند والے اس کے لیے جو دی کا کھلیا بگاڑتا ہو اس کے لیے جو دی کا بگاڑتا ہو مرز لین جیسی جینگیں جو مارتا ہو مرز لین جیسی جینگیں جو مارتا ہو غیبی لگام ہے دو بند والے علی مقام ہیں دیوبند والے غیبی لگام ہیں دیوبند والے علی مقام ہیں دیوبند والے والے کا نام ہے دیوبند والے علی مقام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو حیدر صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو سید صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو ان کے غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیو بند والے ان کے غلام ہیں دیوبند بند والے علی مقام ہیں دیوبند بند والے علی مقام ہیں دیوبند بند والے جرت کا نام ہے دیوبند بند والے علی مقام ہیں دیوبند بند والے علی مقام ہیں دیوبند بند والے لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئے ہیں لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئے ہیں جنگوی فاروقی اعظم ہم کو بتا گئے ہیں جنگوی فاروقی اعظم جنگوی فاروقی اعظم ہم کو بتا گئے ہیں حق کا پیغام ہے دیوبند والے علی مقام ہیں دیوبند بند والے ہکا پیغام ہیں دیوبند والے علی مقام ہیں دیوبند والے علی مقام ہیں دیوبند والے جرت کا نام ہے دیوبند والے علی مقام ہیں دیوبند والے علی مقام ہیں دیوبند والے مشرق میں دھوم ان کی مغرب میں دھوم ان کی مشرق میں دھوم ان کی مغرب میں دھوم ان کی بڑھ کے سعید ارشد پیشانی چوم ان کی بڑھ کے سعید ارشد پیشانی چوم ان کی رب کا انعام ہے دو بند والے عالی مقام ہے دیوبند والے رب کا انعام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے سب کے امام ہیں دیوبند بند والے ماہ تمام ہیں دیوبند والے ماہ تمام ہیں دیوبند والے حق کا پیغام ہے دیوبند والے رب کا انعام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند بند والے عالی مقام ہے دیو بند والے عالی مقام ہے دیو بند والے عالی مقام ہے دیو بند